الحمد لله القائل فنشكره شكرا حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل وقت وآن ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صدق الله العظیم مقدر ہو کے ظلمت نے ضیاء کو روکنا چاہا مقدر ہو کے ظلمت نے ضیاء کو روکنا چاہا غبار دودھ نے موجے صبا کو روکنا چاہا مرض نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا شفا کے روح پرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا نے خس و خاشاک نے سیل فنا کو روکنا چاہا دل ناپاک نے خدا کو روکنا چاہا میرے محترم سامین حضرات اور علماء اکرام راہ خدا کے مجاہدوں اور منصفین مقابلہ آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے غزوہ خدیبیہ کے معارف و اسبات سامین محترم جب میں دنیا میں تاریخی اوراق کو پڑھتا ہوں تو مجھے عظیم عظیم واقعات نظر آتے ہیں مثال کے طور پر کہیں غزوہ بدر نظر آتا ہے کہیں غزوہ احزاب غزوہ عہد نظر آتے ہیں انہی واقعات میں سے ایک غزوہ ہدیبیہ کا واقعہ بھی سامنے آتا ہے جب میں غزوہ ہدیبیہ کے کو پلتا ہوں تو سب سے قبل غزوہ ہدیبیہ کی معرفت یوں سامنے آتی ہے کہ غزوہ ہدیبیہ یکم زکادہ دا ہجری کو پیش آتا ہے جب جزیرہ نمائے عرب میں حالات بری حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونے شروع ہوئے مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرقین نے مسلمانوں پر چھ برس سے بند کر رکھا تھا مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق کے تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام مسجد حرام میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا پھر کچھ صحابہ نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواب کی اطلاع صحابہ اکرام کو کی انہیں بڑی مسرت ہوئی انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا آپ نے صحابہ کو یہ بھی بتا دیا آپ عمرہ ادا فرمائیں گے لہٰذا صحابہ اکرام اس سفر کے لیے تیار ہو گئے میں یہاں ایک بات ذہن نشین کرواتا چلوں کہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ کیوں نہ بتا دیا کہ عمرہ اس سال نہیں ہو سکتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی اس سفر کی مشقت سے بچ جاتے سامین محترم آپ خود سوچئے اگر یہ سفر نہ ہوتا صلح حدیبیہ کیسے ہوتی جس کی تائید قرآن کی آیت لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيَّا بالحق کرتی ہوئی نظر آتی ہے اگر یہ سفر نہ ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دنیا کے سامنے کیسے ظاہر ہوتی جو جامع ترمیزی صفحہ نمبر پانچ سو انتر پر یوں نظر آتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرم من ایدیہم لانفسہم اگر یہ سفر نہ ہوتا آج خلافت اسلامیہ کو یہ سبق معلوم نہ ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزشتہ کئی جنگوں کی فتح کے بعد آج صلح کرنا ہمیں سبق دیتا جا رہا ہے کہ کفار سے مسلمانوں کو منافع حاصل ہو تو ان کے لیے صلح کرنا بہتر ہے اگر منافع نہ حاصل ہو ان کے لیے تلوار اٹھا لینا بہتر ہے اگر یہ سفر نہ ہوتا آج غزوہ ادیبیہ کا ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے نہ آتا محترم سامین ترجمہ تفسیر کمالان کے اندر تفسیر کمالین میں افوف گفران اتمام نعمت اور نصرت عزیز رائے ہدایت کی صورت میں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کو چار شہانہ انعامات سے نوازا گیا جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے لیا فیر لک اللہ ما تقدم من زمبکا وما تاخر ویتم نعمت حوالکا ویادی کا مستقیما مستقیمہ وینصرک اللہ نصر نزیزہ اگر یہ سفر نہ ہوتا عروہ بن مسعود قراش کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے ساتھ صحابہ کی محمد کا تذکرہ کیسے کرتا مسلمانوں بن مسعود پکار اٹھا میں نے کیسر کا دربار دیکھا میں نے کسرا کی شان شو شوقت دیکھی لیکن میں سچ کہتا ہوں محمد کے دربار کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے درباریوں کی محبت ایسی جنگ ہو گہرے جنگ ہو ہر ایک جان فدا کرنے پر تیار عقیدت ایسی وضو کا مستعمل پانی اور نواب دان بھی زمین پر نہیں گرتا بلکہ محمد کے پروانے اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں شاعر صحابہ کی جان ساری وفاداری یقین کو دیکھتے ہوئے پکار اٹھتا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بٹک گئے سامنے محترم حدیبیہ پر امن ماحول کے بعد بہت سے فائدے ہوئے ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہوا کفار کا مسلمانوں سے میل جول ہوا مسلمانوں کے اخلاق و معاملات کو دیکھ کر ہزاروں لوگ ہلکا اسلام میں داخل ہو گئے بلاخر صورت فتح ہمیں یہ سبق دیتی جا رہی ہے کہ انسان کا علم انسان کی نظر انسان کی عقل ہر چیز واقف ہے جب رب کائنات کا علم کامل ہے کامل ہے ہو سکتا ہے انسان جس چیز میں اپنی ذلت سمجھتا ہو اس میں اس کی عزت ہو جسے وہ اپنی شکست سمجھتا ہو اس میں اس کی فتح ہو مبارک ہے وہ لوگ جو اپنی عقل و فکر کو اللہ تعالیٰ کے علم کو تابع کرتے ہوئے بس زبان حال سے یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دل شکستہ وہ چوڑ لیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے واقع دعوانا الحمدللہ